بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل عمری من لسانی یفقہ قولی انتیس اپریل دو ہزار سترہ دیکھیے ایک حدیث ہے نکاح کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اب الحلال اللہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے اگرچہ حلال کیا گیا ہے اس کو لیکن وہ بہت زیادہ مبغوض چیز ہے تو بہت دیر سوچتا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ مقبول اتنی زیادہ ہے اگرچہ اس کو ایز اے لا آفی حلال کیا گیا ہے تو اس کا جواب مجھے ایک اور حدیث سے ملا ایک حدیث ہے کہ ابلیس جو ہے یعنی ابلیس وہ ہے جو شیطانوں کے سردار ہوئے تو وہ اپنا جلسہ کرتا ہے سمندر پر سارے دنیا کے شیطان اکٹھا ہوتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا تم نے کیا تو ہر ایک کو جو کچھ بتاتا ہے کہ میں نے کسی کا قدر کروا دیا میں نے کسی کا یہ کر دیا وہ کر دیا تو ابلیس ان کی باتوں کو کچھ دھیان نہیں دیتا ایک شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک میرٹ کپل جو تھے ان کے پیچھے لگ گیا اور اتنا ان کو آپس میں رفٹ پیدا کیا کہ طلاق ہو گئی تو ابلیس کہتا ہے نام انت ہاں تو نے کام کیا نام انت تو ہے کے دو آدمی شادی میں کر کے ایک دوسرے سے ساتھی بنے پھر میں طلاق ہو جائے تو وہ شیطان کی فتح ہوتی ہے اطلاق یعنی شیطان کی فتح ہے یعنی شیطان نے یعنی ابلیس نے جو شروع میں جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ اللہ کرنے ضروری ہے تو ہم اللہ قیلا میں بیشتر لوگوں کو تیرے اسکیم سے دور کروں گا تو طلاق وہ چیز ہے پھر میں نے سوچا کہ آخر اس میں اور کیا گہرائی ہے تو پھر مجھے وہ آیت یاد آئی جو نکاح کے بارے میں ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ وہ جال بین مبت و رحم یعنی عورت و مرد کے درمیان اللہ نے محبت رکھی ہے رحمت رکھی ہے تو دیکھیے یہ محبت جو ہے صرف انسان میں ہوتی ہے انیمل میں نہیں ہوتی انیمل میں بھی تعلقات ہوتے ہیں چڑیوں میں حوانات میں سبھی میں وہ سلسلہ قائم ہوتا ہے جو انسان کے دنوں میں ہوتا ہے لیکن مبدت کسی میں نہیں ہے تو ان سب باتوں پر سوچتے ہوئے میں سمجھ میں آیا کہ یہ نکاح کا جو معاملہ ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے خلق اللہ سے یعنی اللہ تعالی کے جو کرشن پلان ہے اس سے ڈائریکٹ طور پر اس کا تعلق ہے اللہ تعالی کے کرشن پلان سے اس معنی کہ اگر جہاں نکاح کا تعلق ٹوٹے تو اس کی زد پڑتی ہے کرشن آف گاڈ پر ڈائریکٹ وہ معاملہ جبرڈائز ہوتا ہے اس طرح سوچتے سوچتے میری سمجھ آیا کہ یہ جو نکاح کیا جاتا ہے ایک مرد عورت نکاح کر کے اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ صرف ہوم کلچر کے نہیں صرف ہوم کلچر کے نہیں یہ ان کا بہت گہرا تعلق ہے اللہ کے تخلیقی نقشے سے وہ یہ کہ دونوں مل کر اب ایک دوسرے کے لیے ٹریننگ پارٹنر بنے پہلے میں کہتا تھا کہ انٹلیکچل پاؤڈر کل بھی سمجھ میں آیا کہ اس سے بڑی بات ہے وہ ہے دونوں ایک دوسرے کے ٹریننگ پاؤڈر بڑھے اس دنیا میں ہم کو اپنے کو ٹرینڈ کرنا ہے اپنا تزکیا کرنا ہے اپنے آپ کو بڑھانا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق فلا بہت اوال حیات اپنے آسر اول بنانا عورت دونوں کو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو احسر اول بنائے عورت بیسٹ مرد بیسٹ پارٹنر تو یہ اکیلے اکیلے کوئی نہیں کر سکتا یعنی آسن بننا یہ جو کام ہے اس کے لیے دوسرے ساتھی چاہیے پھر میرے سمجھ میں آئے کہ دوسرا ساتھی جو ہے وہ بن سکتا ہے اچھا ساتھی جو ایک دوسرے کے لیے ہو میں مجھے کئی باتیں اس طرح معلوم ہوئی ہیں کہ بچپن سے میرے مزاج میں ایک چیز تھی میں جانتا نہیں تھا میں اس کی وزڈم بات کو معلوم ہوئی تو میرے بچپن سے مزاج تھا کہ میرا کچھ کرٹک ہو میں کو ہمیشہ انوائٹ کرتا تھا جیسا کہ قصہ میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے اپنے ساتھ ایک صاحب کو رکھا تھا جن کا کام یہ تھا کہ میرے اوپر کریں بہت دنوں تک وہ باہر گئے عرب تو اسے پوچھا کسی شیخ نے کہ تم کیا کرتے ہو انڈیا میں تم نے کہا کہ انا نہ دو اکبر فی الہند یہ میرے مزاج میں تھا اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ تو بہت بڑی اللہ تعالی کی اسکیم کا پارٹ ہے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے سمپیتھیٹک کرٹک بنے صرف کریٹک نہیں تو اللہ محبت رکھی دونوں کے بیچ میں محبت محبت ہو تبھی ایسا پاسبل ہے کہ لوگ دونوں ایک دوسرے کی کریٹک بنے یعنی ہمدرد ناقد ہمدرد ناقد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شروع کیا انسان کی تخلیق میں مبت رکھی تو دیکھیے یہ جو ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو احسر الاول بننا ہے ہر شخص کو اپنی سوچ کے اعتبار سے اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے اپنے وے آف تھنکنگ کے اعتبار سے اپنے بیہیویئر کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ہمیں بنانا ہے مدد کا شخصیت بیسٹ انسان تو یہ, یہ, یہ اکیلے کے نہیں ہوتا اس کے لیے ایک, ایک, ایک, ایک ٹرینر چاہیے ٹرینر سمپیٹک ٹرینر تو دونوں یعنی عورت اور مرد دونوں کے اندر یہ مزاج ہو کہ مجھے اپنے ساتھی کو ہمدردانہ طور پر کرٹیسائز کرنا ہے کیونکہ دیکھیں خود آدمی اپنی کمی کو جان نہیں پاتا دوسرا آدمی جانتا ہے جسے حدیث بات ہے کہ المو منو میرا ترمو تو میرے اندر کیا کمزوری ہے میں کم جان پاؤں گا دوسرا آدمی زیادہ جان پائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ ایک گھر ہو اس میں ایک مرد عورت اکٹھا ہو محبت کے ساتھ رہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے کٹیک ہوں ہمدرد ناقد ہمدرد تو یہ جو اللہ تعالی کی اسکیم ہے اس اسکیم کو طلاق چپٹائز کرتا ہے کیونکہ دیکھیے زندگی بہت تھوڑی سی ہے ایوریج جو ہے ستر سال ہوتی ہے تو ستر سال ہمیں بھی جو ہمارا میچورٹی کی ایج ہوتی ہے وہ تو اور بھی کم ہوتی ہے اس تھوڑی سی مدت میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے ساتھی کو مدکہ شخصیت بنانے میں مدد کریں بہتر انسان بنانے میں مدد کریں کیونکہ اکیلا آدمی نہیں کر پائے گا اس کو ایک کرٹک چاہیے تو اس کو تو طلاق کیا ہے طلاق یہ ہے کہ آپ کو ایکسپٹ نہ کریں طلاق کیا ہوتی ہے جب اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک عورت کو مرد کے بعد ناپسند ہو جائے مرد کو عورت کی بات ناپسند ہو جائے بس اسی میں جھوڑا ہوتا ہے جھوڑا ہوتے ہوتے طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کا آغاز ہے سچ پوچھے تو ہے طلاق کا آغاز ہوتا ہے کیرسن سے تنقید سے وہی بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے طلاق بن جاتی ہے تو جو آدمی نکاح میں جو دو آدمی دو عورت برد نکاح میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ وہ خدا کے کہنے پران کا ایک پارٹ بن رہے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ یہ سادہ بات نہیں کہ نکاح کرو ہنی مون مناؤ ایک بنگلہ بڑھاؤ اس میں رہو آرام کے ساتھ یہ مطلب نہیں نکاح کا بچہ پیدا ہوگا دے دو خوش ہو اس کو ایک خبر میرے پاس میرے ساتھی ایک صاحب تھے انڈیا کے نہیں تھے باہر کے تھے وہ تو ان ان کے کے ساتھ ایک ایک تھا چھوٹا سا تو بار بار وہ کھول کے دیکھتے تھے وہ میں سوچا کہ کیا چیز دیکھتے ہیں ایک مرتبہ میں نے چیک کیا تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے بیٹا پیدا ہوا تو وہ ساری محبت اسے ہو گئی یہاں کہ سفر میں اسی کو دیکھ رہے ہیں ٹیلی فون کر کے اس کی باتیں سن رہے ہیں اس کے لیے شادی نہیں ہے اس کے لیے نکاح نہیں ہے نکاح اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے تخلیقی پلان کو سمجھیں آپ یہ جانیں کہ انسان کو انیمل سے ڈفرینٹ بنایا گیا ہے انیمل میں اس طرح کے تعلقات نہیں ہوتے اس لیے بنایا گیا ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے سچے کرٹیک بنے اور پھر ایک دوسرے کے ٹرینر بنے ٹرینر ایک دوسرے کے حصلے بنے یہ تو لائف ٹائم کا معاملہ ہے ایک لمحہ بھی اگر آپ نے ضائع کر دیا تو آپ نے بہت بڑی چیز نقصان اٹھایا یہ بریک اطلاع ہسٹری کا مطلب بریک ان ہسٹری پہلا طلاق کیا آپ نے تو اپنی ہسٹری میں ایک بریک کیا آپ نے دوسرا کیا تھا بریک ہسٹری کیا تو طلاق جو ہے وہ بریک ان ہسٹری ہے اس پروسیس کو توڑ دیا آپ نے جو آپ کو اپنے ساتھی کو کرنا تھا مل کر کرنا تھا تو گیا کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جب اس دنیا سے نکل کر آخر دنیا میں جائے تو وہاں وہاں جو ہے یعنی دنیا میں تو جو جو طلاق دیتا ہے اس کو ابلیس کہتا ہے نہ مانتا وہاں فرشتے کہیں کہ فرشتے اس کے برعکس یہاں یہاں پر جو رشتے کو توڑتا ہے اس کو ابلیس کہتا ہے کہ نام منتا ہاں تو ہے وہاں فرشتے کہیں گے جو توڑ نہ توڑے جو نہ توڑے اور اللہ کے نقشہ تخلیق کو پورا کرے وہ فرشتے کہیں گے نہ مانتا نہ مانتا وہ جو میں نے حدیث سنائی آپ کو جس میں حدیث میں ہے کہ کہ ابلیس کے بہت ساتھی آتے ہیں اپنے کانے میں بجاتے ہیں تو وہ کسی کو دھیان نہیں دیتا ایک آتا وہ کہتا ہے کہ میں ایک برٹ کپل کے ساتھ لگا اس کو اتنا آپس میں رشت پیدا کیا کہ وہ طلاق دے کر الگ ہو گئے تو ابلیس کہتا ہے نام مانتا تو نے کام کیا تو یہ واقعہ برق صورت میں آخرت ہونے والا ہے برق صورت میں یعنی جو آدمی جو عورت برت نکاح کا تعلق قائم کریں پھر ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے اپنی کی تعمیر کریں ایک دوسرے کو اپنا مسئلہ بنائیں اپنا سمپتھک کرٹیک بنائیں میوچل لرننگ کریں دونوں میوچل لرننگ کر کے اپنے اندر ایک پرسنالٹی ڈیولپ کریں جو اللہ کا مطلوب ہے یعنی نبل پرسنالٹی تو وہ جب دنیا سے جائے گا تو فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور فرشتے استعمال کرتے کہیں گے نہ مانتا نہ مانتا تو یہ ساری چیزیں جو آدمی طلاق دیتا ہے وہ سب توڑ پھوڑ دیتا ہے جپرڈائز کر دیتا ہے پھر اس کو کبھی بھی آخرت میں یہ الفاظ سننے کو نہیں ملیں گے کہ نہ مانتا یہ کیسا عجیب یہ گولڈن اپرچونیٹی ہے ہر انسان کے لیے جو نکاح کو طلاق نہ بنائے جو طلاق جو نکاح کو محبت کا ذریعے بنائے جو نکاح کو میوچل لرننگ کا ذریعے بنائے جو نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کی اسپرچل ڈیولپمنٹ انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنائے جو ایک دوسرے کو العمل کا ذریعہ بنائے ایسے دو انسان جب دنیا سے گزر کر وہاں پہنچیں گے تو فرشتے ان کو مرحبا کہیں گے مرحبا کہیں گے نام انتما نام انتما ہاں تم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے تخلیقی نقشت کو سمجھا اور اس کے مطابق نکاح کے تعلق کو استعمال کیا تو اس کی معنی یہی کہ نکاح کر کے جب آپ ایک گھر بناتے ہیں نکاح کر کے جب آپ ایک گھر بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ جنت کی تربیت گاہ ہوتا ہے جیسے ایک ایک کالج کھولا جائے انجینئرنگ کالج انجینئرنگ کالج کیا ہے انجینئرنگ کالج ایک ایک ٹریننگ سینٹر ہے جہاں آدمی اپنے کو ٹرین کرتا ہے پھر جا کر کسی کمپنی میں بڑا عہدہ پاتا ہے وہ اسی طریقے سے شادی کے بعد دو آدمی جب ایک گھر بناتے ہیں تو وہ جنتی تربیت گاہ بناتے ہیں ایک دوسرے سے ڈسٹر کرنا ایک دوسرے سے لرننگ کرنا ایک دوسرے سے سیکھنا ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا اصل بننے کے لیے تو جب وہ اس اس کوس کو پورا کر کے جب دنیا سے جائیں گے آخرت میں تو فرشتے ان کو ریسیو کریں گے وہاں فرشتے ان کو مرحبا کہیں گے اور فرشتے کہیں گے ہر ایک کو ایسے ہر ایک کو نہ مانتا نہ مانتا اب آپ غور کیجئے کہ جو لوگ نکاح کر کے طلاق طلاق کریں وہ اندھے پن کا ثبوت دیتے ہیں مسئلہ طلاق طلاق کا نہیں ہے کہ ایک بار طلاق ہے تین تین بار طلاق مسئلہ یہ اندھے پن کا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ آدمی نے ایک بار طلاق کہا کہ دو بار کہا تین بار کہا نہیں مسئلہ یہ کہ یہ آدمی جو تیراک کی بات سوچتا ہے وہ اندھے پن کا ثبوت دیتا ہے آپ دیکھیے کہ بہت بڑا ایک انجینئرنگ کالج ہو بہت ہی ٹاپ کا اس میں کسی کو ایڈمیشن مل جائے تو بہت خوش قسمت سمجھے گا وہ کبھی سوچے گا نہیں کہ وہاں سے چھوڑ دو یعنی ملک کا ٹاپ موسٹ جو انجینئرنگ کالج ہے اس میں اس کو داخلہ مل گیا ایڈمیشن مل گیا اس میں اس نے پڑھنا شروع کیا تو کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں نہیں ایسا نہیں کیونکہ پورا کیریئر اس کا تباہ ہوتا ہے پورا کیریئر اس کا تباہ ہوتا ہے ایسے ہی جب آپ نے نکاح کیا عورت ایک ساتھ رہنے لگے اس کے بعد اگر آپ طلاق کی بات کریں تو اپنی پوری زندگی کو تباہ کرتے ہیں آپ اپنی پوری ہسٹری میں بریک لگاتے ہیں آپ اللہ کا جو اسکیم ہے اسکیم آف تھنگس ہے اس میں اپنے کو شامل کرنے سے انکار کرتے ہیں آپ تو آپ غور کیجئے کوئی آدمی اگر نکاح کے معاملے کو اس نظر سے دیکھے اس نظر سے دیکھے تو کبھی سو سکتا تلاق کے لیے ایک نوجوان میں ملا اس کو امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تھا اسکالرشپ کے ساتھ تو انڈیا وہ بیچ میں آیا کی چھٹی میں تو کسی دوست نے اسے کہا ارے بھائی تم کو چھوڑ کر ہم بہت مس کرتے ہیں چلے آؤ یہ انڈیا پڑھو ہم تو مس کرتے ہیں تو اس نے کہا کیا میڈ ہوں میں یہ لفظ بولا تھا میڈ ہوں میں کیا ہوں میں کہ ہاروڈ یونیورسٹی کو چھوڑ کر انڈیا آ جاؤں یہ لذ بولا تھا وہ نوجوان کیا میڈ ہوں میں کہ ہارورڈ یونیورسٹی کو چھوڑ کر یہاں آ جاؤں یعنی ہر دوسری چیز سے کر رہی ہے جب ہاروڈ یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن مل گیا تو اب ہر دوسری چیز سے کر رہی ہے اسی طریقے سے جب ایک عورت اور مرد ایک نگاہ میں وابستہ ہو گئے اس کے بعد شیطان کے کانے پھوکے کرے بھائی طلاق دے دو تو انہیں کہنا چاہیے شیطان سے کہ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں کیا میں مرڈ ہو گیا ہوں یعنی ایک شادی شدہ عورت اور مرد کے کان میں جب کوئی شیطان یہ ڈالے کہ شاہی تو غلط ہو گئی اس کو طلاق دو دو شادی کرو تو اس کو کہنا چاہیے کہنا چاہیے یہی بات کہ کیا میں میڈ ہوں کیا میڈ ہوں میں مجھے تو اسی سے نباہ کرنا ہے کیونکہ نباہ کرنے میں میں اپنے کوالیفائی کر پاؤں گا نباہ کرنے میں اپنے آپ کو کوالیفائی کر پاؤں گا کیسے کوالیفائی کیسے کروں گا میں اگر میں نباہ نہیں کیا اس لیے ایک حدیث آتی ہے کہ ایک, ایک خاتون رسول اللہ کے پاس آئی اس نے کہا کہ مجھے میں علاحدگی چاہتی ہوں مجھے علاحد کر دیے میں رشتہ توڑ دیجیے نکاح کا رسول اللہ نے کہا کہ تم اس سے نگاہ نباہ کرو یہ زیادہ بیٹر ہے تمہارے لیے اس خاتون سے جو جو تفریق چاہتی تھی اس سے آپ نے فرمایا کہ تم اس سے نماز کرو یا زیادہ بہتر تمہارے لیے وہ یہی بات تھی کہ تفریق کرو گے تم کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن نباہ کرو گے تو تم اپنے کو ٹرین کرو گے اپنے کو کوالیفائی کرو گی جنت کے لیے تو یاد رکھیے یہ جو نکاح کا معاملہ ہے شادی کا معاملہ ہے یہ بہت ہی زیادہ سیریس معاملہ ہے بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے جو آدمی نکاح کرے اس کے بعد طلاق دے تو ایک بار کہا کہ دو بار کہا کہ تین بار کہا یہ تو یہ باتیں ہیں بات ہے اگلی بات ایک تلاقی کیوں دیا طلاق کی بات سوچا کیوں جب نکاح ہوگا تو اب تو محبت کے ساتھ دونوں کو رہنا ہے وہ جوال ابین کو محبتوں کو رہا اب تو محبت کے ساتھ رہنا ہے محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا پارٹنر بننا ہے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا ہے یہ وجہ ہے جس کی جس بنا پر رسول نے فرمایا کہ طلاق سب سے برا حلال ہے اب وزل الحلال اللہ اب الحلال ہے اللہ طلاق تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفریح دے کہ ہم اللہ کے کسی پران کو سمجھیں اللہ کی ہم نقش و تخلیق کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں تاکہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ